ام عطیہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہمیں اس سے منع کیا گیا کہ کسی میت کا تین دن سے زیادہ سوگ منائیں سوائے شوہر کے کہ اس کے لیے چار مہینے دس دن کی عدت تھی اس عرصے میں ہم نہ سرما لگاتے نہ خوشبو استعمال کرتے اور نہ رنگا کپڑا پہنتے تھے البتہ وہ کپڑا اس سے الگ تھا جس کا دھاگا بننے سے پہلے ہی رنگ دیا گیا ہو ہمیں اس کی اجازت تھی کہ اگر کوئی حیض کے بعد غسل کرے تو اس وقت ازفار کا تھوڑا سا استعمال کر لے اور ہمیں جنازے کے پیچھے چلنے کی بھی ممانعت تھی صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار تین سو اکتالیس